اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور آپ قرآن نازل ہو رہا ہے لیکن کئی سال ہو گئے کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے آ رہا ہے ایک صورت آئی دو صورتیں آئیں ایک آیت آئی دس آیتیں آئیں اگر واقعی یہ اللہ کا کلام ہے تو یک بار کی کیوں نہیں آتا اس کا مطلب تو یہ کہ آپ یہ محنت کے ساتھ بناتے رہتے ہیں پورا بنتا نہیں تھوڑا تھوڑا بنتا ہے وہ آپ سناتے رہتے ہیں سوال کرتے ہیں آپ سے کتاب والے یہودی اور عیسائی ان تنزل علیہم کہ آپ کے اوپر کتاب من السماء کوئی کتاب آسمان سے کتاب آسمان سے تو آ رہی تھی مقصود وہی یہ پوری کی پوری کتاب فرمایا یہ بہت بڑا انہوں نے سوال کیا لیکن اس میں کوئی حیرت بھی نہیں اس لیے کہ اس سے بڑے سوال اس سے زیادہ گناہ والے سوال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کر چکے ہیں پھر اگر آپ سے کر رہے ہیں اس میں کون سی حیرت کی بات ہے فقط اکبر تو یقیناً انہوں نے سوال کیا تھا علیہ السلام سے اکبر اس سے بھی بڑا کیا سوال کیا تھا فقال ارین اللہ جہرا انہوں نے تو یہ کہا تھا ارینا ہم کو دکھائیے اللہ اللہ تعالیٰ کو جہرتن کھلن کھلا فأخذتهم الصاعقة پھر پکڑ لیا تھا ان کو ایک بجلی کی کڑک نے بجلی کی ایک گرج نے ان کو پکڑ لیا تھا بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے اور ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں ستر لوگوں کو منتخب کیا تھا جب دور پر گئے اللہ کا کلام سنا انہوں نے کہا اللہ لگا حق اللہ جہرا ایسے تھوڑا ہی مان لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اسی پر بجلی گری اور سب کے سب مر گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندہ دیے ظلم ہی ان کے ظلم کی وجہ سے یہ سب کچھ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم اللہ اور سنو تم بڑے پارسا ہو کیا کیا کام کیے تم نے اتخذوا العجل انہوں نے بنایا بچڑے کو اور کیا بنایا چھپا ہوا ہے معبود بنایا من بعد ما جاءتهم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانی آ چکی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے معجزات دکھا چکے لاٹھی کا معجزہ ہاتھ کے چمکنے کا معجزہ دریا کراس کیا لاٹھی ماری اس کو اللہ نے قدرت سے پھٹا یہ معجزہ پتھر پر لاٹھی ماری بارہ چشمے پھٹ پڑے یہ معجزہ منا اور سلوا نازل ہوا یہ معجزہ ما باقی البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھیں پھر بھی بچڑے کو خدا بنایا ذلك معاف کر دیا اس کو مگر کیسے معاف کیا وہ گزر چکا سورہ بقرہ میں وہ سورح بکران سلطان مبینہ اور ہم نے دی علیہ السلام کو سلطان مبینہ زبردست دلیل زبردست معجزہ ہم کو دیا کس معجزے کی طرف اشارہ ہے تو رات بھی ہو سکتی ہے وہ خود ایک معجزہ اور نبی کی سیرت خود ایک معجزہ ایسے ماحول سے ایک آدمی اٹھتا ہے مگر لگتا ہی نہیں ہے کہ اس معاشرے اور اس انسانی ماں برادری میں کبھی وہ رہے ہوں ان کی ذات خود ایک معجزہ اور افانا خوب دور اور ہم نے اونچا کیا ان کے اوپر دور کو یہ دوسری ایک بات ہوئی کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر کتاب نازل کرو پھر اس کو مانیں گے تو جو پہلے نازل ہو چکی کتاب یا اخبار کی اس کو مانا یاد ہے کیسے مانا تھا کس طرح مانا تھا دور پہاڑ کو اکھاڑا گیا سروں پر لا کر رکھا گیا مانو تب تم نے مانا جب تورات کو تم نے اس طرح مانا تو آج اگر کتاب آئے گی تو اس کو مان جاؤ گے کیا گارنٹی ہے اور افغان ہم نے اونچا کیا ان کے اوپر کو ان سے پکا وعدہ لیتے لینے کے لیے الباب سجدا اور ان کو کہا گیا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ چھپتے ہوئے تو یہ کیسے داخل ہوئے تھے وہاں گزر گیا کیسے داخل ہوئے تھے ہی ہیں اپنے کو کے بل اکڑ کر کے غصے کہ دیکھے ذرا اکڑنے سے ہوتا کیا ہے اور ان سے کہا کہ جب داخل ہوں گے تو انتا تم کہتے ہوئے جانا اے اللہ معاف کر معاف کر معاف کر اور یہ کیا کہتے ہوئے گئے تم انتا تم اتنی برائیاں اتنے گناہ تمہاری تاریخ کا حصہ ہیں اور پھر بھی تم یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہو سب اور ہم نے ان سے کہا کہ مت زیادتی کرو تم پھر سب ہفتے کے دن میں میں اور لیا ہم نے ان سے گاڑا وعدہ مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی چنانچہ ہماری طرف سے اس کے اوپر سزائیں بھی آئیں اور وہ بھی ان کی تاریخ کا حصہ ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اس منہ سے کہتے ہیں کہ پوری کتاب اگر آ گئی تو ایمان لے آئیں گے فبیما نقل تو ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اللہ تو سیدھا کیا یوں بنے گی تو ان کے توڑنے کی وجہ سے میں ان کے وعدے کو وہ اور ان کی کفر کرنے کی وجہ سے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ وہ قتل اور ان کے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بھی غیر حق ناحق طریقے سے وقولہم اور ان کے کہنے کی وجہ سے قلوبنا غلف ہمارے دل غلاف ہیں یعنی یا تو ہدایت کے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ اس کے اندر مزید کچھ جا نہیں سکتا اور یا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھا ہوا ہے اب تمہاری باتیں تو گرد کی طرح غلاف کے باہر باہر رہتی ہیں اندر نہیں جا سکتی ہیں یہ ساری باتیں کہنے کی وجہ سے کیا ہوا چھپا ہوا ہے آگے جواب نہیں ہے یہاں اور مختلف حضرات نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کا جواب تلاش کیا قرآن پاک میں ہی لیکن یہی لفظ آگے آ رہا ہے آج ہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو وہاں لعنہ ہوں ان کاموں کی وجہ سے ہم نے ان پر کی ان حضرات کی بات زیادہ آسان معلوم ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ان تمام باتوں کے بعد کیا لعنا ہم ان کے وعدہ کو توڑنے کی وجہ سے ان کو آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ان کے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف ہیں لعنا ہم ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل غلاف میں نہیں بل تبع اللہ علیہا بلکہ اللہ نے دلوں کے اوپر مور لگا لی Mark لمن کان فی المہدی سبیا جو کہ ماں کی گود میں اور بچہ ہے دوبارہ حضرت مریم کو کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور جب یہ کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام یہودی چپ ہو گئے اور دوبارہ ان کی والدہ کے لیے نہیں کہا کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دینی شروع کی اور ان کے ملاؤں کے اور ان کے پنڈتوں کے راز کھولنے شروع کیے پھر انہوں نے دوبارہ کہنا شروع کیا کہ نوز بلّہ یہ نبی ہے یہ تو مجہور النصب ہے یہ تو اس کی ماں نے نوز بلّہ کہیں بدکاری کی وہاں سے پیدا ہو گیا بدکاری کی اولاد یہ ہے اعلیٰ مریم بکان عظیمہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے المسیح اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا حضرت مسیح کو جو عیسیٰ تھے مسیح لقب عیسیٰ نام یا اس قول ابن مریم جو مریم کا بیٹا تھا رسول اللہ جو اللہ کا رسول تھا یہ ڈینگے مارتے پھرتے تھے لوگوں کو کہتے پھرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہم نے مسیح کو قتل کر دیا اور رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ تو نوز باللہ اے مجہول النصب کہتے تھے کہا تمہارے کہنے کے مطابق عیسائیوں ہم نے تمہارے رسول کو قتل کر دیا ہے یہ کہتے پھرتے تھے لوگوں سے اور حقیقت کیا تھی قتل کیا تھا انہوں نے وما قتلوہ قتل حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا وما سلح ہو حالانکہ انہوں نے ان کو سولی بھی نہیں چڑھایا ولیکن شب بھی اعلیٰ لیکن شبہ پیدا کیا گیا تھا ان کے لیے مشابہت پیدا کی گئی تھی کسی شخص میں ان کے لیے انہوں نے قتل نہیں کیا یہاں تھوڑی سی بحث ہے قرآن پاک کی بات تو بالکل بے غبار تھی بحث کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ بہت سارے سورما میدان میں آتے رہے کہ ہم کو بھی حصہ مان لیا جائے تاکہ ہماری روٹیوں کو بھی کام چل جائے تو وہ اس آیت میں کوئی نہ کوئی تحریف کرتے رہے کیوں اس لیے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ جب ہم حضرت عیسیٰ کو ماریں گے نہیں تو قیامت سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے جب ہم کہیں گے کہ ہم وہ عیسیٰ ہیں لوگ کہیں گے بھائی تو حصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گئے تھے وہ وہی عیسیٰ آئیں گے جو مریم کے بیٹے ہوں گے تو کہاں سے عیسیٰ بنا ہے تو تو یہ کہیں گے نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے کے چکر میں ہیں دو طبقے ہیں پہلا طبقہ تو یہودی مگر یہودی کہتے ہیں لوگوں کو ہم نے قتل کیا اور یہ انداز بتاتا ہے کہ دل ان کا مطمئن نہیں ہے کہ ہم نے دوسرا طبقہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہوا مانتا ہے وہ بدقسمت طبقہ ان کا ہے جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور عیسائی کہتے ہیں ایک سو سال تک بالکل سچے عقیدے پر قائم رہے ایک سو سال کے بعد ان کے اندر برائیاں آئیں اور ایک شخص پیدا ہوا جس نے ان کے دین کو بدل ڈالا اس نے نئی نئی باتیں گھڑی ان کے دین میں تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نوز عیسیٰ علیہ السلام سونی چڑھے تھے ایک طرف ان کو خدا بھی کہا گیا خدا کا بیٹا بھی کہا گیا اور پھر ان کو سولی پر چڑھنا بھی بیان کیا گیا اور سولی پر بھی کیسے کانٹوں کا ان کو تاج پہنایا اور پھر پورے راستے میں باللہ لوگ تھوکتے رہے اور پھر ان کو سولی پر بھی چڑھا دیا خدا بھی کہا خدا صاحب کو سولی پر بھی چڑھا دیا خدا کا بیٹا بھی کہا سولی پر بھی چڑھا دیا یہ عیسائی مانتے تھے لیکن عیسائی کہتے تھے کہ سولی پر تو چڑھے مگر کچھ عرصے کے بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے اپنی طرف سے کھڑا تیسرا یہ بد باطل ہوا کلمہ پڑھنے والوں میں اندر کے پکے کافر اور دوسروں کے ایجنٹ انہوں نے کہا نہیں عیسیٰ سار اسلام سودی بھی چڑھے اور قتل بھی ہوئے ارے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یا تو کہو ہم کافر ہیں نہیں مانتے قرآن کو مگر یہ بد باطل کہتے نہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں البتہ وہ تشریح نہیں قبول کرتے ہیں جو آج تک حکومت کرتی آئی پوچھا کہ کیا ہوا پھر کہتے وما قتل ان کو قتل نہیں کیا تھا اس کا مطلب بتایا میں نے کہ سانس بند کر لیا تھا انہوں نے سانس بند کر لیا تھا سوری نہیں چڑھایا بما سدا ہو رہا سوری نہیں چڑھایا تھا کہا سوری چڑھانے کا مطلب کہ سوری تو چڑھایا تھا مگر جان نہیں نکلی تھی کیا ان معنی کو قرآن پاک کی یہ بات برداشت ولا کن شیہ لیکن ان کو شبے میں ڈالا گیا ان کے لیے مشابہت پیدا کی گئی ان بےمانوں سے پوچھا کہ مشابہت کا کیا مانا کہ وہ پھڑ مار گیا سی دڑ بٹ لیا سی پنجابی پنجابی نا وہ کہتا تھا انہوں نے سانس بند کر لیا تھا ڈانگ لگایا تھا تو پھر کیا ہوا کہا کہ بس قبر میں رہے دو چار دن جب لگا کہ پورا یقین ہو گیا آپ لوگ چلے گئے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں تو پھر دھکا دیا اور قبر سے نکلے اور بھاگے بھاگے بھاگے بھاگے کہاں پہنچ گئے ہمارے علاقے میں آگے تاکہ یہاں اس فتنے کو ہوا دے سکے قرآن پاک کیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اور جھوٹو بما قتل کہتے ہیں کسی کی جان لینے کو چاہے کسی طور پر بھی جان لی جائے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ کسی اور طور پر جان نہیں لی گئی لیکن سولی پر چڑھایا گیا کہ وما سا ہو سولی پر چڑھایا ہی نہیں بالکل سولی کے پاس ہی نہیں لے گئے یہ کس سے تم نے پوچھ لیا کہ جان نہیں نکلی تھی سولی پر تو اس لیے سولی پر سولی پر چڑھانے کا مطلب سولی پر چڑھایا چاہے جان نکلے یا نہ نکلے سولی پر بھی نہیں چڑھایا گیا بلا کہ شب بھی حل ہو لیکن ان کو شبہ میں ڈالا گیا کیسے شبہ میں ڈالے گئے اس کے لیے کئی روایتیں ہیں ایک روایت جو انہیں کی کتابوں سے تلاش کر کر کے نکالی گئی وہ یہ روایت ہے کہ نہیں ان کو گرفتار کیا تھا یہودیوں نے اور پھر وقت کی حکومت کے حوالے کیا تھا ایک کمرے میں بند تھے جب عدالت کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ ان کو سولی پر چڑھایا جائے تو پولیس دوڑتی ہوئی آئی ان کو پکڑنے کے لیے چونکہ یہ جمعے کا دن تھا اگلا دن ہفتے کا تھا ہفتے کو کچھ کام نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے سوچا جلدی لاؤ جلدی جلدی سولی چڑھاؤ تاکہ چھٹی ملے ہم کو ایسے وقت میں بدواہ دن سب سے آگے کیا دوڑتا ہوا لا شمعون قرینی لکھتے ہیں ہماری تفسیروں میں اس نے کہا میں جا کر کے لاؤں گا پکڑ کر کے لیکن جب دروازے سے گھسا اس کی پہلے بھی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی اور زیادہ پروردگار کی قدرت سے ان کے مشابہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام تب تک آسمانوں پر جا چکے ہیں زندہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا زندہ آسمانوں پر روح مال جسر اس کی شکل ان کی طرح ہو گئی پولیس آئی پیچھے سے پکڑ لیا اس کو اس نے کہا میں تو تمہارا ساتھی ہوں کا ہمارا ساتھی جب پھنستا ہے آدمی تو یہی کہا کرتا ہے یہ چیختا چلاتا رہا اس کو لے کے سولی چڑھا دیا لیکن یہودی اس شبے میں مبتلا ہوئے بعد میں یہ گاؤں کی ایک بڈھی کا لڑکا تھا اور یہ پہلوان تھا اگر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا تو وہ بڈھی کا لڑکا شمعون قرینی کہاں گیا وہ تو ملا نہیں دوبارہ کبھی بھی کسی کو سب نے کہا اسی کو چڑھا دیا کہنے لگا بات کھا جاؤ اگر یہ بات معلوم ہو گئی تو رسوا ہو جائیں گے ذلیل ہو جائیں گے بعض حضرات نے کہا کہ نہیں یہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری ہی تھے ان کی شکل بنا دی گئی اور بعض حضرات نے ان کی کتابوں سے یہ ایک زبردست اور تحریک پیش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ وہ کافی عرصے سے بیمار بھی تھے اور گرفتار تھے اور بہت ضعیف تھے وہ ایک کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتے تھے اور دوسرا مقدمہ یہ کہ جس آدمی کے خلاف عدالت سے فیصلہ ہوتا تھا وہ تختہ دار کو خود اٹھا کر لے جاتا تھا سولی گرد کی طرف اور تختہ دار کو جب دیکھا گیا کتنا وزنی تھا تو ایک سو بیس کلو کا وزن جو عیسیٰ علیہ السلام ایک کلو وزن نہیں اٹھا سکتے تھے وہ ایک سو بیس کلو کا وزن کیسے اٹھا سکے یہ پہلوان کھڑا ہو گیا اس نے کہا سولی چڑھانا ہے آج ہی میں تختہ اٹھا ادھر جیل والوں کو یہ معلوم ہے کہ جو تختہ لے کر آتا ہے وہی مجرم ہوتا ہے اب جب یہ جیل میں پہنچے سپرنٹنڈنٹ نے دیکھا انہوں نے کہا بھی جلدی چڑھاؤ کہیں ہفتے کا دن نہ شروع ہو جائے کیونکہ شام ہوتی ہے بڑا دن لگ جاتا ہے چاند کے حساب سے تو یہ کہنے لگا نہیں نہیں وہ پیچھے آ رہا ہے اس کو سولی چڑھانے کہا ہاں،, ہاں سب یہی کہتے آیا آج تک اس کو سولی چڑھا دیا گیا والا شکریہ حلم لیکن ان کے لیے مشابہت پیدا کی گئی ایک آدمی کی شکل ویسی بنی وہ ان لگ من علم ان میں سے کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے اللہ علم والا ہے اس نے بتا دیا اور وہ کیا کر رہے ہیں مگر گمان کی پیروی کرنا وہ سب صرف اتباع مگر وہ پیچھے چل رہے ہیں گمان کے پیچھے چلنا گمان کی پیروی ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے تو پکی بات کیا ہے پکی بات یہ ہونا قتلوہ یقینا بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا کسی طور پر بھی نہ سولی چڑھایا نہ قتل کیا نہ کانٹوں کا تحت پہنایا نہ ان کے منہ پر تھوکا یہ سب بے حیائی کی باتیں انہوں نے پیدا کی بل بلکہ بلکہ کا مطلب کیا نکلا بلکہ تو پچھلے پورے مضمون کو حد ختم کرتا ہے اس میں سے کچھ نہیں ہوا بلکہ معاملہ کچھ دوسرا ہوا کون سا سولی نہیں چڑھے قتل نہیں ہوئے بل بلکہ کیا ہوا رفعہ اللہ اللہ نے اٹھایا ان کو علیہ اپنی طرف کیا انسان کا ضمیر انسان کا دماغ اس بات کو کہنے کے لیے مجبور نہیں ہوتا کہ یہاں رفع کے معنی اب روح مال جسد ہی ہے اور کوئی معنی نہیں بن سکتا ہے بلکہ اللہ نے اٹھا لیا تو بلکہ کا مطلب اٹھانے کا یہی ہوا کہ روح بھی آسمانوں پر گیا اور جسم بھی آسمانوں پر گیا قادیانی یعنی کہتے ہیں اچھا آسمانوں پر کیسے گیا بیچ میں ایک ایسا علاقہ آتا ہے جس میں صرف آگ ہی آگ ہے کیسے کراس کیا قرائے نار کو قرائے ماں کو قرائے ہوا کو کیسے کراس کیا سب بے وقوفانہ باتیں آدم علیہ السلام کیسے نیچے اتر کر آئے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہراج کے موقع پر کیسے تشریف لے گئے بن رفعہ اللہ کی قدرت سے لے گئے گئے نا کیسے گئے وکان اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے جس کو وہ لے جانا چاہے اس کو کوئی چیز روک سکتی ہے حکیمہ حکمت والا ہے اور سنو ابھی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ اور اس آیت کو سن کر تو قادیانی کا چہرہ کالا ہو جائے گا اور یہ نیا دجال جو کھڑا ہوا تھا دلی والا اس کا بھی چہرہ کالا ہو جائے گا یہ آیت سن کر کے کیوں یہ تو اس چکر میں ہے نا کہ بھئی عیسیٰ کون آئے گا کہا جو بہت زیادہ کتابیں لکھے گا بہت زیادہ رسالے نکالے گا اسی کو عیسیٰ مان لو اللہ فرماتے ہیں ہم اس عیسیٰ کے آنے کی بات کر رہے ہیں وہ امن اہل کتاب اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی اللہ مگر ضرور بضرور ایمان لے آئے گا بھی ان پر کن پر عیسیٰ علیہ السلام پر اب اگر تو عیسیٰ بنا تھا قادیانی تو تیرے اوپر اہل کتاب ایمان لائے کتنے لوگ ایمان لائے چند بےمان انگریز کھڑے ہوئے تھے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ کہیں جی دیکھو دیکھو ہمارا بندہ جو ہے وہ واقعی ٹھیک بول رہا ہے کون ایمان لایا تیرے اوپر کوئی نہیں لایا تیرے کوئی ایمان اور دوسرے جو کھڑے ہوئے صبح شام کھڑے ہو رہے ہیں میرے مختصر سی تحقیق کے مطابق اس وقت میں ہمارے ملک میں دس سے زیادہ پڑوس میں دس سے زیادہ افریقہ میں تو کوئی چالیس کے قریب ہر گھر کے اندر ایک کھڑا ہوا ہے مجھے حصہ مان لو مجھے حصہ مان لو اور یہ بہمان دو پوسٹوں پر اکٹھے قبضہ کرنا چاہتے ہیں مسلمان منتظر ہیں کہ ایک حضرت مہدی آئیں گے اور ایک حضرت عیسیٰ آئیں گے جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ دو شخصیت نہیں یہ دونوں ایک ہیں اس لیے تاکہ دونوں پوسٹوں پر اکٹھا قبضہ رہے گورنر بھی رہوں اور سی ایم بھی رہوں دونوں پوسٹوں پر قبضہ اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں ان کا کیا جواب دے گا یا تو بول میں کافر ہوں نہیں مانتا ان آیتوں کو لیکن کافر کہے گا پھر بات نہیں چلے گی مسلمانوں میں اس لیے بےمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور یہ سب بےمانیاں بھی کرتا ہے مگر اس آیت کا کیا جواب دے گا ام من اہل الكتاب اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی الا لیؤمنن به مگر ضرور ان پر ایمان لے آئے گا کب قبل موت ہی ان کی موت سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ روایت موجود ہے کہ پھر کوئی ملت باقی نہیں رہے گی کوئی امت باقی نہیں رہے گی ساری امتیں مٹ جائیں گی عرض کیا کیسے فرمایا یہودی تو ٹکرائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ سب قتل کیے جائیں گے اور بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی بھی ان کے ساتھ ملے گی وہ بھی قتل کی جائے گی اور اس امت کے بھی فرمایا ستر ہزار پہچان بھی بنتا ہے ان کی ہری پگڑیوں والے وہ بھی ان کے ساتھ ملیں گے اور وہ بھی قتل کیے جائیں گے جو باقی بچیں گے سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں گے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ضرور ان پر ایمان لے آئیں گے اہل کتاب بھی جو باقی بچیں گے چاہے یہودی کوئی بچے چاہے عیسائی بچے قبل موتی ہی ان کی موت سے پہلے چالیس سال تک رہیں گے فرمایا پھر میری قبر کے پاس وہ دفن ہوں گے ایک جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے وہاں پر اور یہ بےمان قادیانی ہیں یہ بن سکتا ہے اس کو کبھی حاج ہی نصیب نہیں ہوا یہ تو زندہ وہاں نہیں جا سکا مر کے کہاں اس کو نصیب ہوگا مر کے اس کو وہ مٹی نصیب ہو سکتی ہے اس مٹی کے لیے فرمایا کہ جو یہاں دفن ہوگا میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ جنت میں جا کر کے رہے گا یوم القیامہ اور قیامت کے دن یہ کون والے شہیدہ وہ گواہ بنیں گے ان سب کے خلاف جو آج تک یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں کوئی کہتا ہم نے سوری چڑھایا کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے ان سب کے خلاف گواہ بنیں گے فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ لگے تو ظلم کی وجہ سے من الَّذِينَ ان لوگوں کی طرف سے ہادو جن جو یہودی تھے ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر طیبات وہ پاک چیزیں حلت لہم جو ان کے لیے حلال تھیں لیکن حرام ہو گئیں اور وہ آٹھویں پارے میں آ رہا ہے جیسا کہ بطخ اور اونٹ اور دوسری کچھ چیزیں یہ حرام کر دی گئیں ان کے لیے اور وَبِسَدِّهِمْ اور ان کے روکنے کی وجہ سے سَبِيلِ اللہ كَثِيرًا اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے اور وَأَخْدِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے وَقَدْ قدل عَنْهُ حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا اور وَأَقْلِهِمْ اَمْوَالَ اموال بِالْبَاطِلِ اور ان کے لوگوں کے مالوں کو کھانے کی وجہ سے بالباطل باطل باطل جھوٹے طریقوں سے دھوکے کے طریقوں سے فراڈ اور مکاریوں کے طریقوں وجہ سے ان کاموں کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات حلت لہم یا وہ جو آگے آ رہا ہے لعننا ہم ہم نے ان پر لعنت کی اور یہ کافر بن گئے وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لئے جو ان میں سے کفر کرنے والے عذابًا علیمًا دردناک عذاب لیکن الراسخون فی العلم آہا قرآن کا وہ پرانا اصول و ذابطہ کسی قوم کو ایک لاٹھی سے مت دو اچھوں کو الگ کرو بروں کو الگ کرو کہا جو ان میں سے علم میں پختہ تھے جن کے پاس سچا تورات کا علم تھا جن کے پاس صحیح کتابوں کا علم تھا ان کا کیا حال ہے لیکن الراسخون مگر وہ لوگ جو پکے ہیں فی العلم علم میں منہم ان میں سے والمؤمنون اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں ویؤمنون بما بام євангельські بیچ میں حالت نصب کے انداز کو اختیار کیا جاتا ہے عربی میں اور اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ المقیمین الصلاۃ اب ترجمہ کیا ہوگا وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی جانب نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور نماز قائم کرنے والوں کی تو میں بہت تعریف کرتا ہوں یہ امدہ بیچ میں جملہ نکلا اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں یو مینون بما انزل و یو مینون یہ اوپر جڑے گا بی کے ساتھ اس کا عطف ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر اس کی وجہ سے جزمائے گا لیکن زیادہ مناسب بات وہ ہے جو میں نے عرض کی ام دف المقیمین انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد کہتے تھے کہ اکٹھی کتاب آئے تو پھر ہم ایمان لے آئیں اصل تقریر کو نہ بھول جایا کریں بات میں سے بات نکلتی رہتی ہے تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر مضمون جاتا ہے پھر پرانے مضمون کی طرف واپس لایا جاتا ہے وہ کہتے تھے اکٹھی کتاب آئے تو ہم مان لیں گے فرمایا کیا اس سے پہلی کتابوں کو مان چکے ہو اور کیا سارے نبیوں کے اوپر اسی طرح اکٹھی کتابیں آئیں حضرت علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے یہودی بھی کہتے ہیں مانتے ہیں تو مانتے ہو تو کیا ان کے اوپر ایک کتاب آئی تھی ان پر بھی تو اسی طرح صحیفے نازل ہوتے تھے وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے احکام آتے تھے ابراہیم علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے احکام آتے تھے اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پر احکام آتے تھے انا اوحینا الیکا بے شک ہم نے وحی کی آپ کی جانب کما جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی جانب والنبیین من بعد اور جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی دوسرے نبیوں کی طرف من بعد ہی ان کے بعد ہاں بعض حضرات کو اکٹھی کتابیں بھی دی گئی یہ الگ بات ہے اوحینا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی جانب اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب اور اسحاق علیہ السلام کی جانب اور یعقوب علیہ السلام کی جانب والاسباط اسباب اور ان کے خاندان کے انبیاء کی جانب وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ایوب علیہ السلام کی جانب اور یونس علیہ السلام کی جانب اور ہارون علیہ السلام کی جانب اور سلیمان علیہ السلام کی جانب کہا ہے کہ جو کتاب اکٹھی آئے گی اس کو ماننا اور جو متفرق طور پر آئے گی وقت فوقتاً آئے گی موقع کے مطابق آئے گی اس کو نہیں ماننا کس کتاب میں لکھا ہے یہ ضابطہ کس نے پیش کیا بے شمار لوگ آپ کو اس طرح کے ضابطے پیش کرتے ملیں گے کہ اصول یہ ہے اصول یہ ہے ضابطہ یہ ہے اور ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں اچھا یہ ضابطہ ہے تو پھر اس کے خلاف کیوں ہوا پہلے ان سے یہ تو پوچھو کہ یہ ضابطہ تمہارے دادا نے بنایا کیا یہ ضابطہ کس نے بنایا قادیانی بھی کہتے ہیں توفع کا لفظ ہو اس کا فائل اللہ ہو اس کا مفہوم فلانا ہو پھر اس کے اندر موت ہی کے معنی ہوتے ہیں کوئی دوسرے نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں یہ قاعدہ کس کتاب میں لکھا ہے ہمارے پردادا نے لکھی وہ کتاب اپنی طرف سے لکھتے ہیں باتیں اللہ نے بھی ڈانٹ کا جواب دے دیا کہاں سے یہ ضابطہ نکلا اور اور یہ تو کچھ رسول ہیں یقیناً ہم نے بیان کیا ان کو تمہاں آپ کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم من قبل اس سے پہلے کچھ انبیاء کرام ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا اور وہ سارے لوگوں کو شمار کر کے یعنی تو کو بھی اس میں ڈالیے ذوالقف کو بھی اس میں ملائیے گا تو زیادہ سے زیادہ پچیس بنے اور ہیں کتنے انبیاء ایک روایت میں بارہ ہزار ایک میں ایک لاکھ چوبیس ہزار اور اس کے اوپر بھی کوئی توقیف نہیں کہ بس یہی ہے آگے نہیں کم و بیش ہمیشہ کہا جاتا ہے کم یا زیادہ تو جو باقی رسول ہیں ورسول لم نقص اور کتنے رسول ہیں لم نق سس ہم نے آپ کے سامنے ان کو بیان نہیں کیا چائنا میں کون آئے ہندوستان میں کون آئے افریقہ میں کون آئے امریکہ اور برطانیہ اور جرمن میں کون کون گئے یہ تو ان انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جو جزیرت العرب اور اس کے آس پاس میں آئے جن سے عرب کے لوگ واقف تھے باقی کتنے رسول لم لسوں والے ہم نے آپ کا قصہ حصہ کا قصہ آپ کے سامنے نہیں پیش کیا کو آپ کے سامنے نہیں بیان کیا وکل مسلم ہر نبی کی اپنی شان ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اب کوئی کہے کہ تب تک میں رسول کو نہیں مانوں گا جب تک کہ وہ اس سے اللہ کلام نہ کرے یہ کوئی ضابطہ ہے ہر نبی کے ساتھ اپنی شان ہے اپنا معاملہ اس کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا دوسرے انبیاء سے نہیں کلام فرمایا میں وہ بہت طبقہ پتہ نہیں کس بدقسمتی سے وہ اس راہ پر چل پڑا اپنی طرف سے انہوں نے عقیدہ گھڑا جس طرح اللہ عالم غیب ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عالم پھنستے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ پھر اللہ اور اس کے حبیب ایک ہی ہیں وہ انشاءاللہ اس بارے کے آخر میں آ رہا ہے اگر اللہ نے آج پہنچایا تو آج کروں گا میں بالکل اصل ذہن وہی ہے ان کا کہنا یہی چاہتے ہیں لیکن علمی طور پر بات کرنی ہے تو پھر کہتے نہیں ایک نہیں اللہ عالم الغیب ہے ذاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے عطائی پہلے تو آپ پوچھئے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا ساڑھے چودہ سو سال کی امت اس بھول بھلائیے میں مبتلا نہیں ہوئی صحابہ نے نہیں بیان کیا تم کو کس نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو عطائی عالم الغیب بنایا اور خود ذاتی عالم الغیب رہا عطائی کا مطلب سب کچھ عطا کیا اس آیت کا کیا جواب دو گے اور کتنے رسول ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے تک سب بیان ہی نہیں کیا جب ان کا علم عطا ہی نہیں کیا تو پھر آپ تک کیسے پہنچا اور پھر یہ کہنا کہ آپ عالم غیب میں ہر ایک بات آپ کو معلوم ہے یہ خود نوز باللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی ہے کیا سارے علوم جاننا آدمی کے لیے مناسب ہیں ابھی آپ کو معلوم ہو میرے لیے کہ یہ فقیر جادو کا علم جانتا ہے جی زبردست جادوگر بڑا علم جانتا ہے یہ اچھا لگے گا سب لوگ کہیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ ایسا ہے اور اگر کسی کو پتا چل جائے کہ یہ فلم بنانے کا علم جانتا ہے اور فلانا علم جانتا ہے تو یہ اچھی بات ہوگی یہ بدترین گستاخی نہیں ہے یہ کہنا کہ آپ ہر ایک کلی اور جزی از شرط تا عرب الفاظ نہیں کہ بالکل یہ کوئی چیز مخفی نہیں کہاں سے معلوم ہوا کس نے بتایا لم علیک رسلا مبشرین بعض دفعہ کوئی بات ضد کی وجہ سے نکلتی ہے اللہ حفاظت فرمائے اس کے بعد میں لوگ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے بس ہو جاتے ہیں نہیں ماننا ہے ہم نے ورنہ اگر تھوڑا سا غور کرتے کبھی سوچتے اللہ کے جانا ہے کیا سوچے بنا رہے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ دل کی کھڑکیاں کھول دیتا اللہ کھول دے سب کی رسول منذرین یہ رسول ہیں ہم نے بھیجے مبشرین خوشخبری دینے والے بنا کر ہم نے بھیجے کس کا ترجمہ کیا رسول پر صبر ہے یہ زبر بتاتا ہے کہ اس سے پہلے لفظ چھپا ہوا اور ہم نے بھیجا رسولوں کو مبشرین خوشخبری دینے والا بنا ڈرانے والا بنا کر بہادر تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی دلیل بعد غسل رسولوں کو آنے کے بعد اگر انبیاء نہ آئے رسول نہ آئے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو پکے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں لیکن کیا بتائیں نبی نہیں آئے رسول نہیں آئے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا ورنہ تو ہم پکے دیندار بن جاتے جب انبیاء آئے اب کوئی عذر نہیں رہا وقال اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ غالب ہے وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے رسولوں کو بھیجنا چاہتا تھا یہ دیے حکیمہ حکمت والا ہے لیکن اللہ یشہد بارے میں انزل الیکا جو اس نے اتارا آپ کی جانب انزلہ بعلمہ اتارا اس نے اس کو بعلمہ اپنے علم کے ساتھ اس کو معلوم ہے میں نے کیا اتارا اس کے بیچ میں میں نے کیا کیا علوم و معارف رکھے یہ سب اللہ کو معلوم ہے والملائکت یشہدون اور کھلوں اور گنتی سے بڑے زیادہ وہ سب سب کے گواہی دیتے تو مانو مانو یا نہ شہیدا اور اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے ان الذين كفروا وصدوا وصدوا عن عن سبيل سبيل الله الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکا ہے یہودیوں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا اور جنہوں نے ظلم کیا شرک کے مقدار میں لم یکن اللہ لیغفر لهم ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے ان کی بخشش کر دے ولا لیہدیہم طریقہ اور ہرگز ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی راستہ دکھا دے ہاں ایک راستہ دکھائے گا کون سا اللہ طریقہ جہنم جہنم کا راستہ دکھائے گا وہ جا رہا جو سیدھے خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں آبادا ہمیشہ ہمیش وکان ذالک علی اللہ یسیرا کوئی کہے ہیں سارے جہنم میں چلے جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار اور نبیوں اور ولیوں کی اولاد یہ سب جہنم میں چلے جائیں گے کان ذالک علی اللہ یسیرا اللہ پر ایسا کرنا آسان ہے کوئی مشکل نہیں یا یا کچھ کہ نہیں نہیں ذہن آپ کا صورت شروع کہاں سے ہوئی تھی اور آخر میں پھر سارے لوگوں کو مخاطب کیا گیا تو کیا آپ نہیں سمجھے کہ صورت ختم ہونے والی ہے جب کوئی مضمون مسلسل بیان کرتا ہے آدمی اور پھر پرانے انداز کو اختیار کرتا ہے تو چست سمجھنے سننے والے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بات ختم ہونے والی اب تقریر کا خاتمہ ہو رہا ہے مگر جن کو نیند کے جھٹکے لگ رہے ہیں چاروں کو نہیں پتہ چلتا ہے یا یوحناس اے ساری دنیا کے لوگوں یہودیوں عیسائیوں اے ساری دنیا کے لوگوں کالے گورے مشرق مغرب کے قد جاؤ چکے تمہارے پاس ہر رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام لگا ہوا خاص رسول بالحق سچ لے کر آ چکے ہیں حق لے کر آ چکے ہیں رب بھی تم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے آئے تمہارے اس میں بڑا پیار ہے اپنی طرف سے تھوڑا ہے تمہارے رب نے بھیجا ہے فآمنو ایمان لیا خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے اور گرامر کے اعتبار سے آپ کیا اے ساری دنیا کے لوگ اگر تم کفر کرو گے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے جانے گا کون کون کفر کر رہا ہے اور حکمت والا ہے اس لیے مبنی پر حکمت سزا دیتا ہے فورم نہیں دیتا ہے ٹھیک دیتا ہے یہ سارے دنیا کو مخاطب کیا طبقہ اور اس میں بھی عیسائیوں کا طبقہ اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور کچھ تو سمجھو کچھ تو سوچو یا اہل کتاب او اہل کتاب لا تغلو فی دینکم مت تم غلو کرو اپنے دین میں اور غلو کا مطلب حدوں کو کراس کرنا جو نبی ہو اس کو خدا بنانا جو نبی ہو اس کو خدا کا بیٹا بنانا جو نبی ہو اس کو تین میں سے تیسرا ماننا یہ غلو ہے حد سے آگے بڑھ جانا ایک خاتون کو نوز باللہ خدا کی بیوی کہنا یا خدا کی ماں کہنا اور انشاءاللہ آگے عرض کروں گا میں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت میں ان کے تین مشہور فرقے تھے اور ڈاکٹر سیلی نے بھی اس کا اقرار کیا کہ یہ بغیر نہیں رہ سکا حالانکہ وہ دفاع کرتا رہتا ہے کہ ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی تھا جو حضرت مریم کو خدا کے ساتھ میں تیسرا خدا کہتا تھا وہ روح القدس کو نہیں بلکہ حضرت مریم کو یہ سب غلو ہے جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ جو انسان ہے وہ انسان سچ کہو تمہیں معلوم ہے جھوٹ بول رہے ہو کیوں جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتے ہو کیا سچ کہو ان نمن مسیح ہو بے شک حضرت مسیح عیسیٰ مریم یعنی حضرت عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے رسول اللہ وہ اللہ کے رسول تھے وہ ہو اور اللہ کی کلمہ تھے یعنی باپ سے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ ہے اللہ نہیں فآمنوا باللہ طرح باپ کا بیٹا ہوتا ہے اس طرح ابن اللہ ہے اور تیسرا طبقہ کہتا تھا کہ اس طرح کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ حلولیہ فرقہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اتر آیا تھا اللہ جو وہ بولتے تھے جو معجزہ دکھاتے تھے جو کچھ کام کرتے تھے یہ اللہ کر رہا تھا ہندی میں کہ یہ ہوتا اللہ ان کے اندر اتر آیا تھا یہ تیسرا فرقہ مختلف قسم کے ذہن کے لوگ تھے قرآن پاک سب کی تردید کرتا ہے مت کہو تم اللہ تعالیٰ کو عام سلاسا تین مت کہو کہ تین ایک میں اور ایک تین میں انتہو باز آ جاؤ وقصدو خیر لکم اور اپنے لئے نیکی کا ارادہ کرو انم اللہ الہ واحد بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہی اللہ ہے کوئی اس کا بیٹا نہیں کوئی اس کی نوز باللہ بیوی نہیں کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں سبحانہو اس کی ذات پاک ہے بات سے یہ پون رہو ولد کہ اس کے لیے بیٹا ہو کیسے اس کے لیے بیٹا ہو سکتا ہے باپ اور بیٹے کی نسبت کیا مالک اور مملوک کی ہے اور اللہ کی نسبت کیسی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کی ملک ہے اللہ ہی کی ملک پیدا کی ہوئی مخلوق ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے تو مالک اور مملوک اور بیٹ باپ اور بیٹا دونوں ایک ہو سکتے ہیں وکفا بلّہ وکیلا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی تم اللہ کے ساتھ کو جوڑتے ہو کبھی حضرت مریم کو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس لیے جوڑتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کام کام بنانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ سے سارے کہاں ہو سکتے ہیں کچھ حضرت عیسیٰ کریں گے کچھ حضرت مریم کریں گے اور کچھ نور قدس کریں گے اور یہی شرک کا اصل بنیادی مسئلہ ہے فرمایا اللہ سارے کام کرنے کے لیے کافی ہے کافی ہے کہ اس کی سپرد کیے جائیں کام ایک تو یہ مسئلہ دوسرا یہ مسئلہ کہ جب کسی بلند ترین ہستی کا نام آتا ہے اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے لوگ حیران ہوتے ہیں اچھا اس کو بھی اللہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے وہ ذہن دنیا میں نہیں بنا کہ بھائی اللہ کی عبادت ایک وقت تک ہوتی ہے اس کے بعد پھر انسان بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر نماز روزہ زکوٰۃ کی وہاں ضرورت نہیں مجھے ایک پنڈت جی ملے لمبی گفتگو ہے ہم نے ان کے سامنے نماز پڑھی ٹرین کی بات ہے آپ تھے نا صاحب ہیں تو نے کیا تبصرہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہاں ایک سٹیج رہتا ہے جہاں تک اس بھکتی کی اور ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد تو بس شدم تو من شدی پھر وہاں پہنچ گئے گم ہو گئے اس کی ذات میں پھر نہیں ان چیزوں کی ضرورت رہتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ بندہ رہتا ہے ہر ہاتھ اپنے مالک کی عبادت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ وَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ لَن يَسْتَنْكِفَ ہرگز عار نہیں محسوس کرتے ہرگز شرم نہیں آتی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ کہ اللہ کے بندے بنے ان کو تو اللہ کا بندہ بنتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دعا بھی کہتے ہیں اے میرے مالک میں تیرا بندہ تیرا بندہ تو ان کو بندہ بنتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کو بندہ کہیں گے تو یہ نوز باللہ ان کی شان میں توہین ہو جائے گی مستاخی ہو جائے گی لیکن اس تنقیف المسیح ہو حضرت مسیح علیہ السلام کو شرم نہیں آتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے بل الملائکت المقربون میں استنکاف کا لفظ مانا ہے الانقباض والمنع على فرق ناک کھینچ کر کے کسی چیز سے رک جانا ناک چڑھاتے ہوئے کسی چیز سے رکنا میرے سے نہیں ہوگا جی کیا اتنا گھٹیا کام میں کروں ذرا نالی صاف کرتا ہے میں کروں ناک چڑھا کر کے کسی کام سے رکنا فرشتے نوز باللہ خدا کی عبادت کرنے اس کا بندہ بننے سے ناک چڑھائیں گے وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ ابھی آسان ترجمہ ہم کرتے ہیں شرم کر لینا عار محسوس کرنا اور جو کوئی عار محسوس کرے گا عبادت ہی اس کا بندہ بننے سے ویستقبر اور اکڑے گا فسیح شروع ہم جمیعا تو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ان کو علیہ اپنی جانب جمیعا سب کے سب فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رہے وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے فَيُوَفِّيهِمْ اللہ اللہ تعالیٰ دے دے گا گا گا ان ان ان ان ان کو کو کو کو کی اور زیادہ اپنے فضل سے جو جو اکڑیں گے گے گے وہ جہنم میں جائیں مانیں کا ملے بلکہ اللہ طرف سے مزید دے گا اور وہ لوگ جنہوں نے شرم محسوس کی آڑ محسوس کی جو اکڑ گئے اللہ ان کو عیسائی انکار کریں گے اے برنباس کی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کی لکھی ہوئی اور باقی چار چار انجیل کے لیے وہ مانتے ہیں کہ یہ تو تابعین یا طب تابعین نے لکھی تو برنباس کی انجیل میں کھول کھول کر جو بیان کر دیا گیا